جس نے اسمان اور زمیں اور جو کچھ ان کے درمان ہے چھ دن میں بنائی پھر عرش پر استواق فرمایا جیسا کہ اس کی شان قلعہ ہے وہ بڑی مہر والا تو کسی جانی والے سے اس کی تعریف پوچھ